ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے پیر ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے توپی دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے توپی اس نور کا زن سے ابد تک ہے سلسلہ یہ نور وہ ہے جس کا طرف دار ہے خدا دادا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے آیا گرا راست دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے آیا گیرا گراس دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد بت کتوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا و سما بنے ہیں اسی نور کے تو پیر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو پیر ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام شیوا ہے اس کا ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگ کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا سو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے گفتار لا جواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر گفتار جواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر حلقہ بگو کیا فقیر انسان رہ سکے گا نا انسان کا سیر بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا گا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا آرزو سما بنے ہیں اسی نور کے تپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا ویرا کدوں کو رش کے گلستہ بنائے گا پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا ویرا کدوں کو رش کے گلستہ بنائے گا ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے انسان کو یہ در سے اخوت سکھائے گا دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی یرزو سم بنے ہیں اسی نور کے طرح تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طرح یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خصال یہ صاحب صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق کو خوش خصال خلاق دو جگہ کی ہے تخلیق بے مثال ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زمانہ روشن کرے گا رشتو ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے یہ روشن کرے گا رشتو ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے دوپہر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تپے یاسی یہی ہے سی و محمود ہے یہی توہا یہی ہے شاہد مشغود ہے یہی یاسی یہی ہے سید و محمود ہے یہی تو یہی ہے و مشبود ہے یہی کامل یہی طاہر و مسعود ہے یہی جو درود مرضی معبود ہے یہی صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوائے رب جلیل ہے صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوائے رب جلیل ہے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے اوپر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے اوپر اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پہ نام اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام سردار کائنات ہے نبیوں کا تعریف سے بلند ہے اس نور کا مقام آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی بلے آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی بلے عرش ارسو سما بنے ہیں اسی نور کے توپہر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو بے شک یہی ہے با اسے کائنات چمکے گا اس کے حسن سے ہر کو شاعر بے شک یہی ہے با اسے کائنات چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشہ حیات راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہر ایک بات دل میں ہے اس کے رحم نظر میں ہے اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر پر نگاہ ڈال دے وہ آپ تاب ہے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے توپہر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے توپہر آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے مظلوموں بے کرسوں کی محبت لیے ہوئے آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے مظلوم بے قصوں کی محبت لیے ہوئے اہل گنا کا حق شفاعت لیے ہوئے سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب یہ آخری رسول ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول یہ آخری رسول یہ آخری رسول